تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو اولاد عقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے نشان لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے